ابو زناد نے بیان کیا ان سے نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی حضرت توت علیہ السلام کی مغفرت فرمائے وہ زبردست رکن یعنی اللہ کی پناہ میں گئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو پچہتر